قیام امن اور خل صلاح کی تجویزیں جنگ کے مسئلے میں یورپ کی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے ان کوششوں کا ضرور حوالہ دیا جائے گا جو چند سال سے جنگ کو روکنے دائمی امن قائم کرنے آلات و اسلحہ کے استعمال پر قیود عائد کرنے اور جنگی طاقتوں کو توڑ دینے یا حت الامکان کم کر دینے کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں لیکن ان کوششوں کی ظاہر فریب صورت سے قطع نظر کر کے جب ہم ان کی حقیقت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جنگ کو روکنے کی نہیں بلکہ اسے پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دینے کی خواہش پنہا ہے تخفیف اسلحہ کی تجویز رسمی طور پر سب سے پہلے اٹھارہ سو اٹھانوے میں پیش کی گئی تھی اگست اٹھانوے میں زار روس کی جانب سے بڑی بڑی سلطنتوں کو ایک سرکولر بھیجا گیا تھا جس میں ایک بین الملی اجتماع کی ضرورت ظاہر کرتے ہوئے لکھا تھا امن و صلح کا تحفظ بین الملی سیاست کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے بڑی بڑی سلطنتوں نے طاقتور اطلافات قائم کر رکھے ہیں اسی امن کی ضمانت کے لیے انہوں نے اپنی فوجی طاقت کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ اس سے پہلے اتنی طاقت کبھی نہ دیکھی گئی تھی اور وہ اسے برابر ترقی دیے جا رہی ہیں اور اس کی خاطر کسی قربانی میں تعمل نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود وہ شریف تر مقصد یعنی قیام امن کسی طرح حاصل نہیں ہوتا روز افزوم مالی مصارف عام رفاہیت و خوشحالی کے چشموں کو خشک کیے دے رہے ہیں قوموں کی ذہنی اور جسمانی طاقت ان کی محنت اور ان کا سرمایہ سب کچھ اپنے اصلی مصرف کی بجائے ایسے کاموں میں صرف ہو رہا ہے جس سے کوئی منفیات حاصل نہیں ہوتی کروڑوں روپیہ تقریب کے ان آلات کی ساخت میں صرف ہو رہا ہے جو آج چاہے سائنس کی ترقی کے منتہ کمال ہو مگر کل اسی میدان میں کسی نئے اکتشاف سے اپنی قدر و قیمت ضرور کھو دیں گے اس کی بدولت قومی تہذیب اور اقتصادی ترقی اور دولت کی پیداوار یا تو خطرے میں پڑ گئی ہے یا اس کی نشو و نما رک گئی ہے مزید برآں جس نسبت سے ہر سلطنت کی فوجی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اسی نسبت سے اس مقصد کا حصول بعید تر ہوتا جا رہا ہے جسے سلطنتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں معاشی مشکلات جو زیادہ تر فوجوں کے ناقابل برداشت حد تک بڑھ جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ دائمی خطرات جو آلات جنگ کی اتنی کثرت میں مضمر ہیں ہمارے موجودہ زمانے کی ہتھیار بنسلہ کو ایک جاں گسل بوجھ کی صورت میں تبدیل کر رہے ہیں جس کا اٹھانا باشندوں کے لیے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے بس یہ بالکل ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ صورتحال قائم رہی تو وہ لازمند دنیا کو اسی ہلاکت کی طرف لے جائے گی جس سے بچنا مقصود ہے اور جس کے عالام کا محض تصور ہی انسانی فکر کے لیے بہت ہولناک ہے یہ خیالات آج سے تیس سال پہلے ایک ایسی سلطنت کی جانب سے ظاہر کیے گئے تھے جو خود جنگی تیاریوں اور جنگ آزمائی کے ارادوں میں سب سے پیش پیش تھی جس وقت دنیا میں ان خیالات کی اشاعت ہوئی تو ہر طرف سے ان کا خیر مقدم کیا گیا مبارکباد کی صدایں بلند ہوئیں اور دنیا کی بہت سی سلطنتوں نے بین الملی کانفرنس کی دعوت پر لبیک کہا چنانچہ دوسرے ہی سال اٹھارہ سو ننانوے میں پہلی ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی جس کے لاہے عمل کی سب سے پہلی دفعہ یہ تھی کہ جلد سے جلد بری اور بحری قوتوں کی روز افزوں ترقی کو روکا جائے لیکن جب کانفرنس کے مباحث شروع ہوئے تو بہت جلدی یہ منکشف ہو گیا کہ سلطنتوں میں تخفیف اسلحہ کی طرف کوئی میلان نہیں ہے مسٹر ہولز جو کانفرنس میں امریکہ کے نمائندے بن کر آئے تھے اس رنگ کو ابتدا ہی میں سمجھ گئے تھے اور انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ ہر شخص جو سادہ لوہی کی بنا پر تخفیف اسلحہ کی تجویزوں سے توقعات وابستہ کیے بیٹھا ہے یا یہ امید رکھتا ہے کہ ایک بین الملی عدالت عالیہ ایک بین الملی پولیس کے ساتھ قائم ہوگی اور اس کے فیصلے دنیا پر نافذ کرائے جائیں گے اس کو آخر میں یقیناً مایوس ہونا پڑے گا چنانچہ یہی ہوا کانفرنس نے پہلے تو خل صلاح یا تخفیف اسلحہ کی تجویز پر غور ہی کرنے سے اعراض کیا پھر جب اس پر زیادہ زور دیا گیا تو ہر سلطنت کی طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی آخر اس مسئلے کو محض ایک ریزولوشن پاس کر کے ختم کر دیا گیا جس کے الفاظ یہ تھے یہ کانفرنس یہ رائے رکھتی ہے کہ فوجی مصارف کو جو بحالت موجودہ دنیا پر ایک بھاری بوجھ ہیں کم کرنا نوع بشری کی اخلاقی اور مادی بہبود کے لیے حد درجہ مطلوب ہے اس رائے اور حد درجہ مطلوب کی جو کچھ قیمت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ پہلی ہیگ کانفرنس کے بعد سے دوسری ہیگ کانفرنس تک کسی ایک سلطنت نے بھی اس کا لحاظ نہ کیا اور جنگی قوتوں کی کمیت اور کیفیت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا انیس سو سات میں جب دوسری ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی تو اس کے ایجنڈا میں خلِ صلاح کی تجویز کا ذکر تخفیف اسلحہ کی تجویز کا ذکر تک نہ تھا بلکہ تصریح کر دی گئی تھی کہ ایسے مسائل کو ہاتھ نہ لگایا جائے گا جو بحری اور بری قوا کی تحدید سے تعلق رکھتے ہیں تاہم بعض مسالح کی بنا پر پہلی کانفرنس کے ریزولوشن کا احادہ کر دینا مناسب سمجھا گیا اور اس کے ساتھ یہ فقرہ بھی بڑھا دیا گیا اور چونکہ اس وقت یعنی پہلی کانفرنس کے بعد سے تقریباً ہر سلطنت کے فوجی مصارف میں کافی اضافہ ہوا ہے اس لیے یہ کانفرنس اعلان کرتی ہے کہ یہ عمر خاص طور پر مطلوب ہے کہ سلطنتیں اس سوال پر دوبارہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اس قرارداد کا منشا صرف اس قدر تھا کہ سلطنتیں خلع صلاح یعنی تخفیف اسلحہ کے سوال پر محض غور کریں چنانچہ سلطنتوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کیا اور جس نتیجے پر پہنچیں وہ یہ تھا کہ اپنی جنگی تیاریوں کو اور زیادہ بڑھا دیں جنگ عظیم سے تھوڑے عرصہ پہلے یورپ کے ارباب فکر میں پھر اس سوال پر بحث و مباحثہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جنگ کو جبر سے روکنے کی مناسب تدابیر کیا ہو سکتی ہیں اور بین الملی قانون کس حد تک اس کی اجازت دیتا ہے لیکن ابھی ان سوالات پر گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ جنگ چھڑ گئی اور دنیا ایک دوسرے اور اہم تر سوال یعنی بقائے حیات کے سوال کو حل کرنے میں منہمک ہو گئی اگرچہ بعض تخیل اب بھی گوشہ تنہائی میں بیٹھے تخفیف اسلحہ اور منائے اسلحہ سازی کی تجویزوں پر کلام کے کلام کیے جا رہے تھے اور جنگ کو زبردستی روکنے کے وسائل پر غور کرنے میں مشغول تھے مگر عملی دنیا میں ہر آن ان کے خیالات کی تردید ہو رہی تھی دنیا کے لوگوں کو ان کے افکار پر غور کرنا تو درکنار ان کو سننے کی بھی فرصت نہ تھی تاہم ان کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ حکومت امریکہ نے سرکاری طور پر اس تحریک کو اٹھانا قبول کر لیا اور بائیس جنوری انیس سو سترہ کو صدرت جمہوریہ امریکہ مسٹر ولسن نے سینٹ کے نام ایک طویل پیغام بھیجا جس میں اور امور کے علاوہ ایک یہ تجویز بھی تھی فوجوں کے استعمال میں اعتدال کو ملحوظ رکھا جائے جس سے قوائے حرب محض قیام امن کا ذریعہ ہوں نہ کہ حملہ اور خود غرضانہ جبر و تشدد کا آلہ اگر ہر ملک میں زبردست سامان جنگ کی صنعت اور افواج کی ترتیب کا سلسلہ جاری رہے تو دنیا کی قوموں میں سکون و اطمینان کا احساس کبھی پیدا نہیں ہو سکتا بری اور بحری افواج اور آلات جنگ کا مسئلہ نہایت اہم اور ضروری مسئلہ ہے جو اقوام عالم اور نوع بشری کی آئندہ قسمت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے انیس سو سات عیسوی کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جبکہ ایک مغربی سلطنت کی جانب سے تخفیف اسلحہ کا مسئلہ باضابطہ چھڑا گیا لیکن اس مرتبہ یہ آواز پہلے سے بھی زیادہ بے معنی اور لغو تھی کیونکہ جس سلطنت نے اسے بلند کیا تھا وہ خود جنگ میں شریک ہوئی اور اپنے عمل سے اس نے خود اپنے قول کی تردید کر دی